یحیٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جیسے وہ ایک نبی کی آواز پر کان دھرتا ہے جو بلند آواز کے ساتھ خوش رنحانی سے قرات کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انچاس